السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمد لله رب الرحمن واشهد واشهد ان ان لا لا اله الا الله وحده شريك له محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى اله وعلى واشد ومن اهتدى اللہ واستنى بسنته الى يوم الدين اما بعد معزز ناظرین مشاہدین میرے پاس مفتی جناب طارق مسعود صاحب کی ایک کلپ ہمارے ایک ساتھی نے بھیجی ہے ویڈیو کلپ ہے جس میں انہوں نے یہ بات بیان کی ہے کہ عرب خلافت عثمانیہ کے خلاف بغاوت کر کے کس طریقے سے امریکہ کے غلام بن گئے اور خلافت عثمانیہ کا زوال یا اس کا اختتام عربوں کی بغاوت سے ہوا یہ کچھ باتیں اور بھی مزید باتیں انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہیں میں نے پوری ویڈیو کلپ سنی مختصر ویڈیو ہے اس میں انہوں نے کچھ باتیں تو بڑی اچھی بتائی ہیں جیسے انہوں نے یہ کہا کہ بغاوت کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا ہے اور پوری تاریخ شاہد ہے کہ جب بھی بغاوت ہوئی ہے اس کا انجام بہت ہی خراب ہوا ہے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور خلافت کا لیبل لگا لینے سے خلافت قائم نہیں ہو جاتی ہے جو حکومتیں اس وقت مسلمانوں کی باقی بچی ہیں انہی کے اندر رہ کر کے دعوت کا کام کرنا چاہیے اصلاح کی کوشش کرنی چاہیے اور ان کے خلاف بغاوت کرنا مزید حکومتیں اور انتشار کا شکار ہو جائیں گی اور زیادہ اختلاف بڑھ جائے گا اور زیادہ مسلمان پیچھے چلے جائیں گے یہ کچھ باتیں انہوں نے بڑی اچھی اس کے اندر بیان کی ہیں لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں جو قابل مواخذہ اور قابل گرفت ہیں انہیں میں سے ایک بات انہوں نے جو بیان کی تقریباً چار باتیں ہیں جس پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں گا ایک بات انہوں نے یہ بیان کی جس کا کہ اس ویڈیو کلپ کا عنوان ہے کہ اربوں کو اکسایا گیا اور اربوں کو ترکیوں کے خلاف بغاوت کرنے پر مجبور کیا گیا ان کو اکسایا گیا وہ شاید یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عربوں کی بغاوت سے ترکیہ کی حکومت ختم ہوئی ترکیہ کا زوال ہوا حالانکہ بات ایسی نہیں ہے اور عربوں پر ترکیہ کی بہت زیادہ بہت زیادہ کنٹرول بھی نہیں تھا سوائے مکہ اور مدینے کے جہاں پر ان کے اشراف ہوا کرتے تھے اور ان کی تعین کیا کیا کرتے تھے لیکن باقی اور جو علاقے تھے جیسے مان لیجئے ریاض کے علاقہ ہے وہاں آل رشید کی حکومت قائم تھی اور مک اور اس طریقے سے عصیر محمد ادریسی کا خاندان سمجھ لیجئے وہ اس طرح وہاں پر حاکم تھا ایسے ہرملا میں آل معمر تھے اور جبل شمر میں آل سبحان تھے ایسی ابہا میں حسن بن فائد کی جو ہے حکومت تھی تو جو عرب کے علاقے تھے وہ آسا میں دیکھی آسا میں بھی ان کی حکومت نہیں تھی ان میں سے کچھ تو ترکیہ حکومت کو وہ دیا کرتے تھے ٹیکس دیتے تھے لیکن عام جو عرب لوگ تھے وہاں پر قبائلی نظام تھا اور جیسا کہ ہمارے ملک ہندوستان میں کہا جاتا ہے کہ ہر پچاس کلومیٹر پر زبان بدل جاتی ہے وہی صورتحال تھی کہ ہر پچاس کلومیٹر پر پر دوسری حکومت ہوا کرتی تھی تو عربوں پر بھی ان کا پورا کنٹرول نہیں تھا ہاں مکہ مدینے پر ان کا کچھ کنٹرول تھا اور وہی اشراب متعین کیا کرتے تھے لیکن اور جو باقی علاقے تھے وہاں پر ان کا کوئی کنٹرول زیادہ نہیں تھا اور کیونکہ یہ فقر و فاقہ زدہ ملک تھا اور بہت زیادہ یعنی ان لوگوں کے آپس میں اختلافات بھی تھے اور اس طریقے سے آپس میں جنگیں بھی ہوا کرتی تھیں تو اربوں نے پر ان کی حکومت ہی بہت زیادہ نہیں قائم تھی تو یہ کہنا کہ اربوں کی وجہ سے اور ان کی بغاوت سے حکومت کا اختتام ہوا یہ سراسر جھوٹ پر مبنی بات ہے اصل بات یہ ہے کہ ترکیہ ہی نے بغاوت کیا خلافت عثمانیہ کے خلاف اور آخری دور میں ترکیہ کے اندر دو تین پارٹیاں قائم ہوئی ان میں سے ایک پارٹی تھی ترکی فرسٹ گرل جو بعد میں یونائٹیڈ اینڈ پروگریسو پارٹی کے اندر ضم ہو گئی اور جس کا لیڈر تھا مصطفیٰ کمال عطا ترک اس نے باقاعدہ جمہوریت کے خلاف بڑی تحریکیں چلائی اور اس طریقے سے بہت سارے مظاہرے ہوتے تھے آخری دور کے اندر اور ترکیہ باقاعدہ داخل ہوا پہلی عالمی جنگ میں اور جو سن انیس سے لے کر کے سن انیس سو اٹھارہ تک قائم رہی جس میں شکست ہوئی باقاعدہ تو سمجھ لیجئے وہیں سے ان کا زوال شروع ہو گیا بلکہ آپ اگر اور زیادہ سچائی کے ساتھ بات کہیں گے تو سولہویں اور سترہویں صدی یہی دو صدیاں ان کا دور عروج ہے اور سنہرا دور ہے جس میں سلیمان الاول جسے القانونی کہا جاتا ہے جس نے تقریباً چھیالیس سال تک حکومت کی تھی وہ جو دور ہے بڑا سنہرا دور ہے اس کے بعد بھی کچھ سنہرا دور ان کا آیا کچھ ترقی ہوئی لیکن وہ چیز باقی نہیں رہی اور دھیرے دھیرے یہ کمزوری کی طرف یہ حکومت چلی گئی یہاں تک کہ جب یہ پہلی عالمی جنگ میں انہوں نے شرکت کی جو انیس سو چودہ سے سولہ انیس سو اٹھارہ تک قائم رہی تو اس کے بعد ان کی بچی خوشی جو طاقت تھی وہ بھی ختم ہو گئی اور سن انیس سو بائیس کے اندر باقاعدہ ترکیہ کے اندر انتخاب ہوا جس میں مصطفیٰ کمال ترک جو خلافت کے خلاف کام کر رہا تھا اور جمہوریت کے لیے محنتیں اور کوششیں کر رہا تھا اس کی پارٹی سب سے زیادہ پارلیمنٹ کی سیٹیں لے کر کے آئی اور سن انیس سو بائیس ہی میں سمجھ لیجئے خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی تھی اگرچہ سن انیس سو چوبیس کے اندر باقاعدہ اس کا اعلان کیا گیا کہ اب خلافت عثمانیہ ختم ہو گئی ہے تو اربوں کی وجہ سے نہیں بلکہ ترکیہ ہی کے اندر ایسے لوگ کھڑے ہوئے جو خلافت عثمانیہ کے خلاف تھے اور خلافت عثمانیہ کو نہیں چاہتے تھے بلکہ وہاں جمہوریت چاہتے تھے تو یہ بہت بڑا سبب تھا جس کی بنا پر باقاعدہ وہاں مظاہرے ہوتے تھے تحریکیں چلائی گئی اور احتجاج کیا جاتا تھا جس میں لاکھوں لاکھیں عورتیں اور مرد لوگ شریک ہوا کرتے تھے تو باقاعدہ لوگوں نے سمجھ لیجئے اس اس کے خلاف بغاوت کیا طریقے سے جو آدھا اسلام تھے جیسے فرانس ہے مان لیجئے روس ہے برطانیہ ہے ان کی سازشوں کے نتیجے میں اس حکومت کو ختم کیا گیا اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ وہ حکومت تھی تو مسلمانوں کا روب تھا دبدبا تھا ایک طاقت تھی جو آدھا اسلام کی نظروں میں کھٹک رہی تھی تو انہوں نے ایک لبڑی بڑی سازش کے ذریعے سے اس چیز کو انہوں نے ختم کرنے کی کوشش کی اور اس طریقے اس کے اندر وہ جو ہے کامیاب بھی ہو گئے اس طریقے سے ان کا آپس میں بہت زیادہ اختلاف تھا آپ ان کی تاریخ پڑھیے الحمدللہ میں نے ان کے تعلق سے کئی کتابیں پڑھی ہیں تو ان کے اندر آپس میں خود اختلاف تھا بات جو باپ ہوتا تھا بیٹے کو قتل کر دیا کرتا تھا چچا بھتیجے کو قتل کر دیا کرتا تھا حکومت کے لیے اور آپس میں اختلاف ہوتا تھا جنگیں ہوتی تھی یہاں تک صورتحال آخر میں ہو گئی تھی کہ جو ولی عہد ہوتا جسے بعد میں حکومت ملنے والی ہوتی تھی اسے کسی جزیرے کے اندر بھیج دیا جاتا تھا اور جزیرے میں باقاعدہ اس کو قید کر دیا جاتا تھا اس کے بعد جو ہے جب وہ بادشاہ کی وفات ہو جاتی تب اس کو لایا جاتا تھا اور دنیا سے اس کو کوئی خبر ہی نہیں ہوتی تھی جزیرے کے اندر وہ اسے آسائش اور آرام کی تمام چیزیں مہیا ہوتی تھیں تو اس طریقے سے کیا جاتا تھا تو ان کا آپس میں بھی اتنا زیادہ اختلاف ہو گیا ہو ہو گیا اور آخری دور میں خاص طور سے جس کی بنا پر یہ حکومت جو ہے زوال کا شکار ہوئی اور یہ جو ترکیہ کی حکومت ہے یا خلافت عثمانیہ میں شروع میں بات کہنا چاہ رہا تھا کہ کچھ ہمارے بھائی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ہست عثمان رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب ہے خلافت عثمانیہ حالانکہ بات ایسی نہیں ہے یہ ارتغرل جو تھا اور اس کا بیٹا تھا عثمان جس کے نام پر جو ہے یہ خلافت عثمانیہ رکھی گئی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیف راشد ہیں تیسرے ان کا اسے کوئی تعلق نہیں ہے اور ارتغرل جو تھے وہ سلجوقی دور میں تھے اور سلجوقی کا جو بادشاہ جو دور میں جو وہاں پر بادشاہ تھا اس نے ان کو کچھ علاقہ دیا اور اس علاقے میں رہنے لگے یہ اور اس کے بعد جب ان کے ان کا بیٹا عثمان آتا پہلا عثمان الاول جسے کہا جاتا ہے تو اس نے اپنے حکومت کو سمجھ لیجئے یا جو اسے علاقہ ملا تھا اس کو اور وسعت کرنا چاہا تو اس کے نام پر یہ نام رکھا گیا خلافت عثمانیہ اور ورنہ اس کا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے دور خلا... کے نام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے تو ترکیہ کی جو حکومت تھی یہ بھی اس وقت سلجوکیوں کا دور تھا اور ان کو بھی تقریباً سو سال ان کی حکومت تھی اور اس طریقے سے بہت ان کی بھی کافی ترقی ہوئی تھی اور بڑا ان بڑے بھی ان کے کارنامے تھے ادھر ایران میں ہندوستان میں افغانستان میں اور اس طریقے سے یہ روسیا کے جو کچھ علاقے تھے ابھی جو آزاد ہوئے وہاں پر ان کی باقاعدہ حکومت تھی تو اس طریقے سے انہوں نے بھی تو دوسروں کی حکومت کے خلاف کر کے اپنی حکومت کو جو ہے آگے بڑھایا اور اس طریقے سے کچھ غیر مسلم ملکوں کو فتح کیا تو ایسا نہیں ہے کہ انہوں نے کسی اور کے خلاف بغاوت نہیں کیا یا کسی اور کے خلاف انہوں نے جو ہے جھنڈا کھڑا نہیں کیا تو اس طریقے سے بہت سارے اس کے اسباب تھے جس کی بنا پر یہ یہ معاملہ ہوا اور یہ کہنا کہ اربوں کی بغاوت سے چیز ہوئی یہ سراسر یا تو جہالت کی بات ہے یا تو تاریخ کو مس کرنے والی بات ہے اور جان بوجھ کر کے اربوں کے خلاف جو ایک مشن چلایا جا رہا ہے فارسیوں کی طرف سے اور یہودیوں کی طرف سے ان کے شکار ہو کر کے انہوں نے ایسی بات کہی ہے ورنہ عرب کی بغاوت سے ترکیہ کا جو ہے زوال نہیں ہوا بلکہ خود وہ اپنے زوال میں ان کی ترکیہ کے جو لوگ تھے ان کا جو ہے بہت زیادہ ہاتھ تھا یہ تو پہلی بات تھی اور دوسری بات انہوں نے بیان کی ہے کہ ان کے ہاں شرک نہیں تھا ایک خامی تھی کہ وہ قبروں کو پختہ کرتے تھے قبروں کو اونچی بناتے تھے تو میرا کہنا یہ ہے کہ یہ بھی بات صحیح نہیں ہے ان کے ہاں شرک بھی تھا بلکہ ان کے جو بھی بادشاہ ہوا کرتے تھے جہاں لوگ بادشاہوں پر بیعت کرتے تھے بادشاہ جو ہوتے تھے وہ خود صوفیوں اور پیروں کے اوپر بے شدہ ہوا کرتے تھے ہر بادشاہ کا اپنا اپنا ایک پیر ہوا کرتا تھا اور جو ہے جس پر وہ بیعت کیا کرتے تھے اور اس طریقے سے قبروں کو پختہ کرنا اونچا اونچی کرنا قبروں پر سجادہ نشی بن کر کے رہنا اور وہاں پر چڑھاوے چڑھانے ساری چیزیں عام تھیں درختوں کو پوجا کی پوجا کی جاتی تھی اور قبروں پر جا کر کے سدے کیے جاتے تھے یہ ساری چیزیں عام تھیں اور دنیا کے اندر شرک اور قبر پرستی مدار پرستی جو عام ہوئی ہے جہاں روافظ نے جب روافظ کی حکومت تھی مصر کے اندر انہوں نے جہاں عام کیا اسی طریقے سے ان کا بھی ایک دور رہا ہے بدعات اور خرافات اور شرک کو دنیا میں عام کرنے کا اور یہ کہنا کہ ان کے ہاں صرف ایک خامی تھی صرف قبروں کو پختہ کرتے تھے شرک نہیں تھا یہ بالکل حقیقت کے خلاف بات ہے یہ آپ تاریخ پڑھیں گے اس وقت کی تو معلوم ہوگا کہ کس طریقے سے ان کے ہاں شرک ہوا کرتا تھا قبروں پر سجدے ہوتے تھے باقاعدہ قبروں پر جا کر کے چڑھاوے چڑھائے جاتے تھے اور اس طریقے سے اونچی قبریں کی جاتی تھی پختہ قبریں کی جاتی تھیں پختہ قبریں کرنا گرچہ شرک نہیں لیکن شرک کا ذریعہ ہے اور وہاں جا کر کے لوگ مجاور بن کر کے بیٹھتے تھے تو ان کا یہ کہنا یہ بھی ان کی بات صحیح نہیں ہے تیسری بات انہوں نے جو بیان کی ہے ارتغل نام سے جو ڈرامہ بھی بنایا گیا ہے ان کا کہنا ہے کہ جو ترک کا اس وقت صدر ہے سید طیب اردگان وہ اس کے ذریعے سے انقلاب لانا چاہتا ہے میرے بھائی ڈرامہ کسے کہا جاتا ہے ڈرامہ کا مطلب یہ جھوٹ افسانہ حقیقت کے خلاف اسی کو ڈرامہ کہا جاتا ہے کیا ڈرامے کے ذریعے سے انقلاب لایا جائے گا کیا امت کے اندر ڈرامے سے جھوٹ سے انقلاب آئے گا اور وہ ایسا ڈرامہ جس میں جو ہے فحاشی اور اس طریقے سے بے پردگی اور شرک کی دعوت اور تصوف کی طرف لوگوں کو بلایا جا رہا ہے جھوٹ اور ڈرامہ کیا اس کے ذریعے سمت کے اندر انقلاب آ سکتا ہے اگر یہی چیز کرنی ہے تو نعوذ باللہ لوگ اللہ کے سر کی سیرت پر ڈرامہ بنا لیں صحابہ کرام کی سیرتوں پر ڈرامہ بنا لیں ام اربا اور اس طریقے سے خلفۂ راجدین اور جو ہمارے بڑے بڑے علماء گزرے ہیں پوری تاریخ انسان ڈرامہ بنا لے ڈرامہ کا مطلب ہی جھوٹ ہوتا ہے تو کیا جھوٹ کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آ سکتا ہے اور اس میں بھی حق باتیں نہیں بیان کی گئی ہیں حقیقت کی عکاسی نہیں کی گئی ہے اس کے اندر جھوٹ اور مکاری اور فریب یہ ساری چیزیں اور عاشقی اور بے پردگی یہ ساری چیزیں ڈرامے کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے علماء نے باقاعدہ فتویٰ دیا ہے کہ یہ ڈرامہ دیکھنا جو ہے بالکل صحیح نہیں ہے انہوں نے کہا کہ ارتگو ڈرامے سے خلافت عثمانیہ کا صحیح تصور دکھانا ہے آپ ذرا دیکھیں تاریخ موجود ہے انسان تاریخ پڑھ کر کے دیکھ سکتا ہے ڈرامہ کے ذریعے سے فلموں کے ذریعے سے اور غلط باتوں کے ذریعے سے کیا صحیح تصور پیش کیا جائے گا اگر یہی بات صحیح ہے تو پھر پورے اسلام کی اور خلافت کی اور پوری تاریخ کے لیے ڈرامہ انسان بنا لے اور صحیح تصور لوگوں کے سامنے پیش کرے ڈرامے سے کبھی صحیح تصور نہیں آ سکتا ڈرامہ تو خود ایک جھوٹ ہے ڈرامہ کہتے ہیں جھوٹ چیز کو تو ڈرامے سے کس طریقے تصور ہو سکتا ہے یا ڈرامے سے کس طریقے سے انقلاب آ سکتا ہے تو یہ ان کی بات جو ہے یہ بالکل صحیح نہیں ہے انہوں نے ایک بات یہ بھی بیان کی کہ توحید تو آ گئی لیکن جو ہے اور بہت ساری برائیاں آ گئیں تو کیا میرے بھائی توحید معمولی چیز ہے توحید تو بہت اہم چیز ہے اگر ایک انسان اسلامی حکومت کے اندر رہتا ہے اور شرک پر اس کا خاتمہ ہو جائے ہمیشہ ہمیشہ جہنم کے اندر جائے گا لیکن اگر توحید پر قائم ہے وہ اگرچہ اسلامی حکومت کے اندر نہیں ہے تو وہ جنت کے اندر جائے گا تو توحید معمولی چیز نہیں ہے توحید کے لیے اللہ رب العالمین نے دنیا قائم کی نبیوں کو بھیجا رسولوں کو بھیجا کتابیں اتاری اور ہر نبی نے توحید کی دعوت دی یہی تو یہ لبے لباب ہے یہ تو اصل ہے اور یہ کہنا کہ توحید تو آ گئی باقی چیزیں ختم ہو گئیں اور باقی اور برائیاں آ گئیں توحید سب سے بڑی نیکی ہے توحید سب سے بڑا خیر ہے توحید سے بڑی کوئی نیکی نہیں ہے اس لیے توحید اگر انسان کے پاس آ جائے سب سے بڑی دولت اس کے پاس آ گئی ہے لہذا اس طریقے سے توحید کا یعنی نہ انجانے میں اس طریقے سے توحید کا استخفاف کر لینا یہ بھی قطان کسی کے لیے درست نہیں ہے توحید بہت اہم چیز ہے اور توحید یہ معیار ہے اور توحید یہ بنیادی مقصد ہے دنیا میں ہمارے آنے کا اور دنیا کو بنانے کا اللہ رب العالمین کا اس لیے توحید کو ہمیشہ انسان کو اپنی نظروں کے سامنے رکھنا چاہیے تو یہ بھی بات جو ہے انہوں نے اس کے اندر بیان کی ہے ایسے انہوں نے اردوگان کی تعریف کی ہے میرے بھائی اردوگان کیسا انسان ہے اردگان ایک جذباتی اور جس طریقے سے ڈرامہ شروع کیا ڈرامہ باز انسان صرف زبان سے باتیں کر لینے سے انقلاب نہیں آتا ہے میدان میں انسان کو رخ کاب کرنا پڑتا ہے وہی ترکیا ہے جس ترکیا کے اسرائیل سے تعلقات ہیں کیا اس نے وہاں سے تعلقات کو ختم کیا صدر ہے کر سکتا ہے لیکن کیا اس کی جرات ہے کرنے کی اور اس طریقے سے دیکھیں باقاعدہ چھ بلین ڈالر کی تجارت ہوتی ہے ترکیا سے اسرائیل کی چوتھے نمبر پر پوری دنیا کے اندر ہے اسرائیل کے ساتھ تجارت کرنے میں کیا اس نے تجارت پر پابندی لگائی اور اس طریقے ناٹو کے اندر بھی ہے ترکیہ کیا اس نے اس کا فائدہ اٹھایا کیا ناٹو سے نکلا وہ اور پھر وہ تو یورپ کے اندر ضم ہونے کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے کتنی کوششیں کر رہا ہے کہ یورپ کے اندر میرا اشتراک ہو جائے یورپ کے اندر میں شامل ہو جاؤں اس کے لیے کتنی کوششیں کر رہا ہے وہ تو اور آپ دیکھیں ابھی اسی کے دور میں ہم جن سے لوگوں کی آپس میں شادی کرنے کی اجازت دی گئی ہے یعنی مرد مرد کے ساتھ شادی کر سکتا ہے عورت عورت کے ساتھ شادی کر سکتی ہے یہ باقاعدہ اس نے باقاعدہ وہاں اجازت دی قانون بنا دیا گیا ہے وہاں پر ترکیہ کے اندر تو ایسے آدمی سے آپ کیا تصور کر سکتے ہیں کہ وہ کیا انقلاب لے کر کے آئے گا جس کا عقیدہ یہ ہو جس کا منہج یہ ہو اور جو مصطفیٰ کمالتا ترک کو اپنا آئیڈیل سمجھتا ہو اور کہتا ہے کہ ہمارا آئیڈیل مصطفیٰ کمالتا ترک ہے اور اس کی قبر پر جا کر کے پھول چڑھاتا ہے اور اس طریقے سے جب ترکیہ جب یہ یہ, یہ اور اس کی بیوی جب مصر کے وہاں گئے اسرائیل کے اندر تو ہرتزل کی قبر پر انہوں نے باقاعدہ پھول چڑھایا انہوں نے دونوں نے جا کر کے تو ایک ایسے آدمی سے جس کا یہ جس کا یہ عقیدہ اور جس آدمی کا یہ مذہب ہے اس آدمی سے جو ہے آپ کیا تصور قائم کر سکتے ہیں کہ وہ دنیا کے اندر خلافت قائم کرے گا یا مسلمانوں کے حق میں بہتر ہوگا یہ صرف جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور بیان دے کر کے لوگوں کو اپنے موافق کر لیتے ہیں لیکن حقیقت میں میدان میں ان کا کوئی کام نہیں ہوتا ہے جی ہاں تو یہ پوری ان کی تاریخ رہی ہے اس طریقے سے تو یہ کمال مصطفیٰ عطا ترک نے رسم الخط بھی تبدیل کر دیا تھا پہلے رسم الخط ترکیہ کا عربی تھا اس نے باقاعدہ اسے انگلش کی طرف لکھوانا شروع کر دیا رسم الخط اس نے بدل دیا تو کیا صدر ہے کیا وہ اگر چاہے تو کر سکتا ہے کیوں نہیں کر رہا ہے وہ ساری چیزیں یہ ساری چیزیں ہیں آج بھی ترکیہ کے اندر کتنے مزارات ہیں اور کتنے قبر ہیں جو پختہ قبریں ہیں اور کتنی جو ہے ساری چیزیں ہیں کیوں نہیں کر رہا وہ اللہ کے سور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مکہ فتح کیا تو ابو عبیدہ بن جراہ کو خالد بن ولید کو اور بڑے بڑے صحابہ کو جھنڈا دے کر کے بھیجا کہ جاؤ جہاں جہاں اونچی قبریں ہیں اس کو زمین بوس کر دینا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے کمانڈر ابو الاسود دولی کو رضی اللہ جو ہے بھیجا تھا کہ جاؤ جو اونچی قبریں اور مجسمے نظر آئیں تم انہیں زمین بوس کر دینا پورے ملک کا سربراہ ہے کیوں نہیں کر رہا یہ ساری چیزیں یہ تو سب توحید کے خلاف ہے ساری چیزیں تو ایک ایسا آدمی جس کا یہ عقیدہ ہو اور جس کا اس طریقے سے کیا نام ہے یعنی یہ منہج ہو تو ایسے آدمی سے کرنا تصور کرنا کہ وہ دنیا کے اندر انقلاب لے کر کے آئے گا اور وہ بھی ایک ڈرامے کے ذریعے سے دنیا کے اندر انقلاب آئے گا یہ سب یعنی خام خیالی ہے انسان کی اور اس طریقے سے یہ اس طرح کی چیزوں سے دنیا کے اندر انقلاب نہیں آ سکتا ہے تو یہ کچھ باتیں تھیں جو انہوں نے اس کے اندر جو ہے بیان کیا ہے جو حقیقت کے خلاف اور اس طریقے سے شاید انہیں تاریخ نہیں معلوم تھی اس طریقے سے انہوں نے ایسی کچھ باتیں کہی ہیں تو اور ایک بات اور میں کہوں کہ دیکھیے ہر ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے اور کوئی بھی آدمی اس پوسٹ پر چلا جائے اس ملک کی پالیسی کے خلاف نہیں کر سکتا ہے کوئی نہیں کر سکتا آپ دیکھیں پاکستان کا باقاعدہ جج بنا تھا غیر مسلم چند مہینوں کے لیے چیف جسٹس کیا وہ کچھ وہاں پر تبدیل کر سکتا ہے یا ہندوستان کے اندر آپ دیکھیے جو جج بنے جاتے ہیں مسلمانوں کے جج ہوتے ہیں تو کیا وہ کچھ تبدیلی اس طریقے سے لا سکتے ہیں ہر ملک کی ایک پالیسی ہوتی ہے ہر ملک کے ایک قانون ہوتا ہے لہذا اس پالیسی اور اس قانون کے دائرے میں رہ کر کے انسان کام کرتا ہے اسے انسان زیادہ نہیں کر سکتا ہے تو اس طریقے سے ان کے بارے میں یہ سب تصور کرنا کہ ان کے ذریعے سے خلافت قائم ہوگی آج جیسے سرفرے لوگ ہیں جذباتی قسم کے لوگ ہیں اور سمجھتے ہیں کہ وہی مسلمانوں کا خلیفہ ہے وہ بیان دے دیا اور بیان دینے کے بعد پردے سے غائب ہو جاتا ہے اور جو عملی اقدام کرنا چاہیے کوئی ایسا عملی اقدام نہیں کیا جا رہا ہے کتنی ساری چیزیں میں نے آپ کے بار اسرائیل کے تعلق سے بتائیں جبکہ اس کا بیان کہ اسرائیل کو ہم ختم کر دیں گے اسرائیل کو نیست و نابود کر دیں گے صرف زبان بیانے سے اور صرف بیان کر دینے سے کوئی چیز ختم نہیں ہو جاتی ہے انسان اس کے لیے باقاعدہ محنت کرتا ہے کوشش کرتا ہے تو وہ نبز سمجھتا ہے لوگوں کی کیا دنیا میں جو نبز لوگوں کی ہے وہ یہ ہے کہ لوگ صرف جذباتی قسم کے ہیں جذبات کر جذبات میں آ کر کے جو بیان دے دیا جائے لوگ اس کی واہ واہی کریں گے اور لوگ اس طریقے سے کیا نام ہے ہم ہمیں مقبولیت مل جائے گی تو میرے بھائی یہ سب بالکل باتیں صحیح نہیں ہیں لہذا جو کچھ انہوں نے باتیں اس کے اندر بیان کی ہیں وہ باتیں اس میں میں نے بتایا کچھ باتیں انہوں نے صحیح بیان کی ہیں اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو سراسر حقیقت کے خلاف ہے لہذا اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کو حقیقت کو سمجھنے کی توفیق دے اور اس طریقے سے اللہ ابامین ہم سب لوگوں کو حق پر قائم رکھے توحید پر قائم رکھے ہمیں جزاکم اللہ خیر والسلام السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ